حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سام کی شکل دی جائے گی حتیٰ کہ وہ اس کی گردن میں توق بن کر لپٹ جائے گا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے اس کی تائید میں یہ آیت تلاوت فرمائی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله جنہیں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے انتہائی برا ہے ان قریب قیامت کے دن انہیں ان کی کنجوسی کی چیز کے توخ ڈالے جائیں گے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چوراسی